جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن اٹس ایک بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے اس میں کئی ایک آپ کو معجزے ملیں گے جس میں ایک سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اس میں جو چنے ہوئے ورڈس ہیں الفاظ ہیں وہ بھی بڑے معجزے ہیں اس میں سلیکٹڈ ورڈس ہیں ایک ایک ورڈ چنے ہوئے آپ اگر ڈیٹیل میں جائیں گے آپ کو بہت ساری چیزیں ملے گی کہ یہی ورڈ اللہ نے کیوں چنا اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے کئی ایک حکومتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں ایسے کئی ورڈس ہے لیکن اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ہر ورڈ کے بارے میں بات کریں ایک ورڈ آتا ہے مصبورہ اس کے بارے میں سورہ السرا آیا نمبر 102 میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی یا فرعون مسبورا اس سے پہلے کہ میں اس کا ترجمہ پڑھوں ایک بات یاد رکھی کہ جو بھی نبی آیا اس نے اسلام کی طرف دعوت دی سبھی کو جیسے کہ موسا علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تھی لیکن وہ نہیں مانا اللہ نے نو نشانیاں بھیجی تھی جیسے مینڈک کا عذاب جو کا عذاب خون کا عذاب کئی ایک معجزے اس نے دیکھے لیکن یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ مصع علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا اسی بارے میں اس آیت میں کیا آیا ہوا ہے کہ موسا علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیا کہ یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے تو سب کچھ جان چکا ہے ساری نشانیاں دیکھ چکا ہے کہ آسمان و زمین کے رب ہی نے یہ معجزے دکھانے یعنی جو بھی معجزے دکھائے گئے وہ آسمان اور زمین کے رب نے دکھائے اللہ نے دکھائے یہ اسپیشل مینشن کیا گیا آسمان اور زمین کا رب کیونکہ فرون جو تھا وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور آپ کو پتا ہوگا کہ ان کو جو فرون ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کہتے تھے تو ان کا جو ریلیشن یہ بتاتے تھے کہ وہ آسمان سے ہیں اور پلس زمین کے بھی وہ مالک ہیں یعنی خاص طور سے ایجپٹ کے وہ مالک ہیں تو وہ زمین ہو گئی نا تو وہی آپ بات یہاں پر مسا علیہ السلام نے بتا دی کہ دیکھو آسمان اور زمین کے رب نے یہ تجھے نشانیاں دکھانے اور سمجھانے کو نازل فرمائے کہ رب تو نہیں ہے بلکہ رب کوئی اور ہے اللہ ہے وہ پھر آگے علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد و ہلاک یا زخم خراب کیا گیا ہے اب یہاں پر میں نے بریکٹ میں زخم خراب لکھا ہوا ہے آپ کو کسی بھی ترجمے میں مذکورہ کا مطلب زخم خراب نہیں ملے گا ہمیشہ برباد و ہلاک یا ہلاک شدہ تباہ و برباد اس طرح کے معنی ملیں گے اگر اس ورڈ کے اندر ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں مذبورہ کا اگر روٹ ورڈ دیکھیں تو وہ ہے سا سا بارہ یہ سعود بارہ نہیں ہے صبر نہیں ہے بلکہ صبر ہے سا سا سے اگر ڈکشنری میں اس کے کے معنی جا دیکھے تو اس کا مطلب برباد و ہلاک بھی ملے گا تباہ و برباد ہلاک شدہ اس طرح بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ زخم خراب ہونا یہ بھی مانا آتا ہے اس کا اب اسپیشل یہ ورڈ میں نے یہاں پر جو مینشن کی ہوئی ورڈ یہ بھی ایک بڑا معجزہ ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو فرون تھا وہ تو برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا لیکن ایک اور چیز جو ہے اس معنی میں آتی ہے مذکورہ کے وہ ہے زخم خراب ہونا موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی کہ تیرا زخم خراب کیا گیا اس طرح سے بھی معنی آ سکتا ہے اب اس کے بارے میں اگر ہم آج کی اسٹڈی کرتے ہیں تو نائنٹین سیونٹی فائیو میں ایک فرانسیسی ڈاکٹر جن کا نام مورس کر کے آتا ہے انہوں نے ایجپٹ کے میوزیم میں جا کے فرون کی جو باڈی تھی اس کی لاش کا معائنہ کیا اس کو آبزرو کیا اور یہ فرعون کون سے فرون کی بات میں کر رہی ہوں یہ وہی فرون جو موسا علیہ السلام کے زمانے میں تھا کیونکہ فرعون تو بہت تھے نا تو یہ جو تھا رامسس ٹو اس کے باڈی کی میں بات کر رہی ہوں دوسرے پھر ان کی بات نہیں کر رہی ہوں میں تو اس کا انہوں نے جائزہ لیا تو انہوں نے دیکھا ڈاکٹر نے کہ یہ صحیح حالت میں نہیں ہے اس ڈاکٹر نے اسے خراب حالت میں پایا اور اس کے زخم جو تھے وہ خراب ہو گئے تھے یعنی اس کے جو زخم تھے اس پہ پھپوندی جیسی فنگی جو ہوتی ہے وہ آئی ہوئی تھی پھر سپٹمبر نائنٹین سیونٹی سکس میں فرون کی لاش کو بحالی کے لیے یا کہے ٹریٹمنٹ کے لیے علاج کے لیے یا مرمت کے لیے پیرس بھیجا گیا تاکہ اس کو صحیح کیا جائے اس کے باڈی کو کیونکہ وہ جو خراب ہو گئی تھی زخم اس کو صحیح کیا جائے تو ہوا یہ کہ اس پہ پھپھوندی آئی ہوئی تھی کچھ کیڑے بھی لگے ہوئے تھے تو پھپوندی اور کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے کچھ شعار رضی کی گئی جسے ہم ایریڈیشن کہتے ہیں تو اس کے ذریعے اس کو صحیح کیا گیا پھر صحیح ہونے کے بعد اس کے جسم کو مئی نائنٹین سیونٹی سیون میں پیرس سے پھر ایجپٹ میں لایا گیا تو یہ بات کتنی پرفیکٹ ہے سبحان اللہ کہ اللہ نے مصبورہ ورڈی کیوں استعمال کیا آج ہم دیکھتے ہیں اس کی حقیقت کہ یہ ہمارے سامنے آ گئی کہ ورڈ بھی ایک بڑا معجزہ ہے بڑا معجزہ اب اس کا تذکرہ قرآن میں کب کیا گیا eight June six hundred thirty two عیسوی سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے سے پہلے کیونکہ قرآن اس وقت نازل ہوا نا تو اس وقت یہ بات قرآن میں بتائی گئی اور پہلی بار یہ ڈسکور کب ہوا میں جو فرانسس سے ڈاکٹر تھا مورس اس نے دریافت کیا یہ اس نے یہ ڈسکور کیا کہ اس کے زخم خراب ہو گئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے ایک ایک ورڈ ایک ایک ورڈ چنے ہوئے ایک ورڈ اس میں کئی میننگ اور وہ سارے میننگ اپلائی ہو رہے ہیں یعنی ایک تو ایک وہ برباد تو ہو ہی گیا فرون اور ساتھ ساتھ اس کے زخم بھی خراب ہو گئے تو یہی ورڈ کیوں یوز کیا اللہ نے دوسرے بھی ہلاکت کے لیے ورڈس آتے ہیں عربک میں لیکن آپ دیکھیں مصبورہ ہی ورڈ یوز کیا گیا ایسے کئی ورڈس آپ کو ملیں گے قرآن میں جو اٹ سیلف معجزہ ہے حالانکہ ایک ورڈ اس کے سارے میننگ آج وہ بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو اس کے روٹ ورڈ کے میننگ میں آتے ہیں سبحان اللہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا یہ صرف اور صرف اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے آپ کو سرپرائز ہوگا ایسے کئی ورڈز آپ کو ملیں گے قرآن میں یہ ایک ورڈ کی میں بات کی نا آپ دیکھیں گے کئی ورڈز ایسے آپ کو ملیں گے جو چونک جائیں گے آپ اس کی اسٹڈی کر کے کہ سبحان اللہ ایک ورڈ کے اندر کئی میننگ اور وہ میننگ آج وہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں حالانکہ کچھ اور ورڈ بھی اللہ یوز کر سکتا تھا لیکن چنے ہوئے ورڈ یوز کیے گئے سبحان اللہ یہ اللہ کا ہی کلام ہو سکتا ہے کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا سبحان اللہ میری آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی اس طرح کے ویڈیوز ہیں معجزاتی کلام قرآن کا معجزہ یا قرآن کے خزانے اس کے سارے ویڈیوز آپ جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے پلیز شیئر کرے تاکہ ہر ایک انسان تک اللہ کا ہمارے رب کا کلام جو ہے وہ پہنچ سکے اس کی گہرائی میں وہ سمجھ سکے جتنے لوگ آپ کے پہچان میں ہیں جتنے لوگوں سے آپ کے کانٹیکٹ ہیں تو پلیز ان سبھی سے شیئر کریں اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں کتنے معجزات ہیں کیا کیا باتیں آئی ہوئی ہیں اور گہرائی سے بھی سمجھ سکے اس کو تو پلیز اس کو بھی شیئر کرے اور اگلے جتنے بھی ویڈیوز آئیں گے ان سبھی کو آپ ضرور شیئر کریں اللہ سبھی کو جزائے خیر دے یہ نہیں سوچے کہ کون کیسا بول رہا ہے یہ دیکھیں کہ کیا میسیج ہے